قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب العزت نے توحید اور ایمان کے بعد جو چیز انسانوں کے ذمے فرمائی لازم فرمائی وہ اعمال ہیں اور اعمال کا دار و مدار اللہ رب العزت نے دو چیزوں پر رکھا ہے پہلی چیز ایمان ہے جس آدمی کا عمل ایمان کے ساتھ مزین ہوگا ایمان کی بنیاد پر ہوگا ایمان کے سبب ہوگا وہی عمل شمار کیا جائے گا وہی عمل اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اسی عمل کو گنتی کے قابل سمجھا جائے گا اگر کوئی شخص ساری زندگی اچھے اعمال کرے لیکن وہ اعمال ایمان کی بنیاد پر نہ ہوبی تک احمال اعمالهم فت دنیا والآخرہ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے آخرت میں بھی ضائع ہو گئے وہ نام اعمال میں لکھے ہی نہیں جاتے الحم یوم القیامت وزنا ایسے لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے قیامت کے دن میزان ہی قائم نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال کو ترازو میں رکھا ہی نہیں جائے گا بس انہیں ان کے کفر کی بنیاد پر اور ایمان سے محرومی کی بنیاد پر ایک ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا فریق فی صاحر یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا فرمائے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے ہاں وہ عمل جو ایمان کی بنیاد پر ہوں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہوں گے اگر ان کے اندر ایک شرط اور پائی گئی اور دوسری بنا اور دوسرا مدار بھی موجود ہوا تو وہ اعمال اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے نام اعمال میں لکھ لیے جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا ان کا وزن کیا جائے گا اور ان کا اجر اس شخص کو جنت کی صورت میں اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں اور جنت کے درجات کی صورت میں جنت کے مقامات عالیہ کی صورت میں دیا جائے وہ دوسری شرط ہے اخلاص اور حسن نیت یعنی انسان کا عمل اگر دو چیزوں کے ساتھ ہو ایمان کے ساتھ ہو اور حسن نیت کے ساتھ ہو وہ عمل تو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتا ہے البتہ وہ عمل جو ان میں سے ایک شرط کے ساتھ ہو دوسری شرط نہ پائی جائے وہ عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتا ایمان تھا لیکن عمل کے ساتھ حسن نیت نہیں تھی عمل کو اچھی نیت سے نہیں کیا تھا عمل کو اخلاص کے ساتھ سن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا تب بھی وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے باطل کر دیا جاتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے نبی فرما دیجئے میری نماز میری قربانی وما حیا میری پوری زندگی وما ماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین سارا کا سارا اللہ رب العزت ہی کے لیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے ان کی دو قسمیں ایک اعمال وہ ہیں جو دیکھنے میں ہی عبادت اللہ رب العزت نے ان اعمال کو بنایا ہی بحثیت اور بطور عبادت کے اور انسانوں کو ان کے کرنے کا حکم بھی بندگی اور عبادت کی مد میں دیا کہ یہ کام کیا کرو جیسے نماز ہے جیسے حج ہے جیسے روزہ ہے زکات ہے جہاد ہے صداقات ہیں ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو عبادات بنایا تو یہ ساری چیزیں تو دو پہلے جملوں میں آ گئی <coughs> ان سلاتی و نسخی میری نماز اور میری ساری کی ساری عبادتیں وہ بدنی عبادت ہو وہ زبانی عبادت ہو وہ قولی عبادت ہو وہ فعلی عبادت ہو ساری کی ساری عبادت اس میں آ گئی تو پھر محیا و مماتی کا کیا مطلب کہ زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے حالانکہ زندگی میں تو انسان کھاتا پیتا بھی انسان دنیا بھی کماتا ہے انسان لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات بھی رکھتا ہے گھر داری بھی ہے دکانداری بھی ہے کاروبار و تجارت بھی ہے رشتے داریاں بھی ہیں اور کھانا پینا بھی ہے اور گھومنا پھرنا بھی ہے انسان کی زندگی تو یہ ساری چیزیں تو پوری زندگی کے بارے میں کیسے فرما دیا وما یا میری ساری کی ساری زندگی رب العالمین اللہ ہی کے لیے یہ بات اصل سمجھنے کی امام شافی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کر کہا کہ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون سا ہے سب سے زیادہ عاقل آدمی انسانوں میں وہ کون ہے فرمایا وہ دو لوگ ایک وہ شخص جس کو اس نے نیت کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ گیا اور دوسرا وہ شخص جس کو دعوت کی حقیقت اور مقام سمجھ میں آ گیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار لوگ کہا وہ کیسے ہم تو سوچتے ہیں دنیا میں سائنسدان بہت زیادہ عقل مند ہوتے کوئی یہ سوچتا ہوگا دنیا میں جو فکاہ ہیں وہ بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں کہ ایک ایک بات سے ہزاروں باتیں نکال لیتے ہزاروں مسائل نکال لیتے کسی کی نظر میں کوئی ہوگا کسی کی نظر میں ڈاکٹر سب سے زیادہ عقل مند ہوں گے کسی کی نظر میں انجینئر سب سے زیادہ عقل مند ہوں گے کہ کیسے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں پہاڑوں کو چیر کر ان میں سے سڑکیں نکال لیتے ہیں دریاؤں کو اور پہاڑوں کے سینے چیر کر ڈیم بنا دیتے ہیں کیا کچھ کرتے عقل مندی کا معیار ہر ایک کے یہاں الگ الگ یہ پھر کیسے آپ نے کہا کہ یہ دو لوگ سب سے زیادہ عقل مند پر میں اس لیے کہ دنیا تو سفر ہے اور یہاں پر جو لوگ بھی آئے وہ اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے دنیا کا تو نام ہی دار الامتحان ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ایک کمرہ امتحان میں بند کر دیا ہے ایک پرچہ ہاتھ میں پکڑا دیا ہے قرآن پاک کی اور شریعت کی صورت میں کہ یہ تمہارا سوال نامہ ہے بس اس کے مطابق یہ جتنا وقت دار الامتحان میں اس کمرہ امتحان میں تمہیں بھیج دیا گیا انہی کے مطابق گزارو اور اس میں جو جو سوالات ہیں ان کو حل کرتے رہو بس یہاں سے نکلو گے آگے دار الجزا شروع ہو جائے دنیا میں ہم اس لیے آئے اب دیکھو عقل مند آدمی وہ ہوگا ان میں سے سارے کے سارے لوگ امتحان میں تو ان میں سب سے اچھا طالب علم سب سے اچھا اسٹوڈنٹ سب سے اچھا امتحان دینے والا شخص وہ ہوتا ہے جو امتحان کو آسانی سے پاس کر جائے جو اٹک کے بیٹھا ہو سوچ سوچ کر لکھ رہا ہو سوچ سوچ کر جواب دے رہا ہو ایک ایک بات کا جواب دینے کے لیے زیادہ زیادہ وقت لے رہا ہو اس کو عقل مند نہیں کہا جاتا یوں کہا جائے گا کہ یہ طالب علم کمزور ہے عقل مند وہ شخص ہوگا جو کہیں پر بھی اٹکے گا نہیں کہیں پر بھی پھنسے گا نہیں بس وہ جلدی جلدی اپنے سارے اس کام کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر کے اور پھر اپنے لیے کامیابی کی سند حاصل کر لے فرمایا یہ دو لگ ہوئے ہیں ایک جس کو نے نیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا اور دوسرا جس کو دعوت کی حقیقت سمجھ میں آ گئی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کا امتحان سب سے زیادہ آسان دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس امتحان کے لیے کام کر کر کے تھک جائیں گے اس کو پاس کرنے کے لیے محنت کر کر کے تھک جائیں گے یہ دو وہ آدمی ہیں جو محنت کم کریں گے کامیابی دوسروں سے زیادہ پالیں پوچھا کیسے میں دیکھو ایک آدمی حسن نیت کی حقیقت کو سمجھ گیا تو اس آدمی کی صرف نماز عبادت نہیں اس آدمی کا صرف روزہ عبادت نہیں اس آدمی کا صرف جہاد اس کی زکات اس کا حج اس کا ذکر اس کی تلاوت یہ کام جو دیکھنے میں عبادت نظر آتے ہیں اس آدمی کے صرف یہ کام عبادت نہیں ہوتے بلکہ اس شخص کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پہننا کمانا کاروبار کرنا رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنا دنیا کے معاملات کرنا یہ بھی سارے کے سارے عبادت بن جاتے اب کہا دیکھو ایک آدمی سارا دن مسجد میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے وہ بھی آخرت کی تیاری کر رہا ہے آخرت کے اس امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کا کامیابی پالوں ایک دوسرا آدمی جا کر دکان پر بیٹھ گیا لیکن اس نے اپنی نیت کو ایسا کر لیا کہ اس کاروبار میں بھی اس نے ایک اچھی نیت سے اس کو عبادت بنا لیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اس کے اندر یہ کتنی اچھی نیتیں انسان کر سکتا ہے وہ دکانداری کر رہا ہے کہ میں اس سے جو مال کماؤں گا میں اس سے ماں باپ کے حقوق ادا کروں گا میں اس سے بیوی بچوں کے حقوق جو اللہ نے فرض کیے وہ بھی ادا کروں گا میں اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ مجھ پر فرض کیے وہ خوشی سے اللہ کے راستے میں اللہ کے مسکین اور غریب بندوں پر خرچ کروں گا میں اس میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں فلاں فلاں نہیں نیک کاموں پر صدقہ کر دیا کروں گا جتنا کماؤں گا اس میں سے اب یہ آدمی جتنی دیر تجارت کر رہا ہے یہ سارا کا سارا اس کا وقت عبادت کے اندر لکھا جائے ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ اس کے ساتھ اس نے حسن نیت کو شامل کر لی تاکہ میں یہ کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ اگر میں بھوکھا رہوں گا اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر سکوں گا میرا جسم کمزور پڑ جائے میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے جو قوت اور طاقت مجھے حاصل ہو میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں میں نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکوں میں دین کے دیگر احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کر سکوں اور یہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میں اللہ رب العزت کی اس نعمت کو استعمال کر کے اس پر اللہ کا شکر کر کے اللہ کو راضی کروں اس کا کھانا بھی عبادت بن اب ایک ہی دسترخوان پر دو آدمی بیٹھے دونوں ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں اب ایک آدمی حسن نیت سے محروم ہے وہ کھانا برائے کھانا کھا رہا ہے بس کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا پیٹ بھر جائے میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے لذت نصیب ہو جائے میری مرغوب چیز پسندیدہ چیز پکی ہے میں اس لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں اس کی لذت لے لوں پیٹ اس کا بھی اتنا ہی بھرے گا جتنا اس حسن نیت والے آدمی کا بھرے گا ذائقہ اس کو بھی اتنا ہی آئے گا جتنا اس حسن نیت والے آدمی کو آ رہا ہے ایسا نہیں کہ اس کو مرتے کم محسوس ہوں اس کو زیادہ محسوس ہوں اس کو کھانے کا نمک اچھا لگے اس کو برا لگے ایسا نہیں دونوں کے لیے دال دال رہے گی مرغی مرغی رہے گی روٹی روٹی رہے گی چاول چاول رہے گا لیکن فرق کیا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا کھانا بھی فرشتوں کے لیے عبادت بن گیا وہ مسلسل اس کے کندھے پر بیٹھ کر لکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے دوسرے آدمی کا کھانا کھانا محض اس کی ایک ذاتی ضرورت بن گیا تو میں یہ مطلب ہے وہ رب یہ میری ساری زندگی اللہ رب العزت لیے کہ میں زندگی میں جو بھی کام کروں گا جو بھی کام کروں گا خواہ وہ میری اپنی ذاتی ضرورت کا کام ہو میری خانگی ضرورت کا کام ہو خاندانی ضرورت کا کام ہو یا اپنے جسم کی راحت کا کام ہو میں وہ جو بھی کام کروں گا میں کروں گا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کی مرضی کو اللہ رب العزت کی خوش ندی کو پانے کے لیے تو یہ ساری کی ساری زندگی حتیٰ کہ ایسے آدمی کا سونا بھی عبادت بن گیا کہ وہ جتنی دیر پڑا خراٹے مارتا رہے گا فرشتے پوری رات اس کے لیے لکھتے رہیں گے کہ آدمی اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں ہے چھوٹے وقت نیت کر لی اس لیے سو رہے تاکہ جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے صبح نشاط کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اٹھ کر اللہ رب العزت کے لیے فجر کی نماز پڑھیں سبحان اللہ چھوٹے وقت صرف اتنی سی نیت اب دیکھیے نیت کتنی آسان چیز ہے نہ پتھر توڑنا پڑتے ہیں نہ لوہا کاٹنا پڑتا ہے نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا صرف دماغ کی توجہ ہو گئی دل کا ارادہ ہو گیا ایک خالی سا تن دنیا کا کام دین بن گیا اور اس کے برخلاف دیکھ لیجیے کہ ایک آدمی کو اگر حسن نیت نصیب نہیں وہ آدمی نماز پڑھتا رہے ساری رات سارا دن نماز پڑھا کرے حسن نیت حاصل نہیں نماز ساری کی ساری ضائع ایک آدمی روزے رکھا کرے ساری زندگی روزے رکھا کرے حسن نیت حاصل نہیں تو پہلے عرض کیا کہ حسن نیت تو ہر عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے ایمان کے بعد اگر موجود نہ ہو تو عمل نام اعمال میں درج نہیں ہوتا قیامت کے دن ایسا آدمی اپنے ان اعمال کو جب نام اعمال میں نہیں پائے گا کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی میں نے اتنے روزے رکھے میں نے اتنے حج کیے اتنی زکات دی اتنا جہاد کیا اتنے صدقات کیے آپ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن انسان کا کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑتی نہیں جس کو اپنے اندر لکھنا لے اپنے اندر سمونا لے میرے یہ سارے اعمال کہاں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا بندے تو نے میرے لیے کون سا عمل ان میں سے کیا تھا کہ وہ میری کتاب میں لکھ لیا جائے تو نے جس دنیا کے لیے عمل کیا جا کر اس سے اجر لے دیکھیے انسانوں کے اعمال میں سب سے بڑے عمل تین سب سے بڑے عمل اجر اور فضیلت کے اعتبار پہلا عمل ہے جہاد قرآن و حدیث کے واضح روشن سورج سے زیادہ چمکدار اور واضح دلائل سے یہ بات معلوم کہ انسانوں کے اعمال میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل سب سے افضل ترین عمل سب سے مقرر ترین عمل جہاد کا عمل دوسرا عمل ہے علم کا حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا کہ انسانوں کی منفاط کا انسانوں کے نفع کا سب سے بڑا کام یہی اور تیسرا عمل انسانوں کے اعمال میں جو اللہ رب العزت کو بہت راضی کرنے والا ہے وہ اللہ کے لیے مال کا خرچ کرنا ہے کیونکہ انسان کو فطری طور پر مال پر بکیل اور حریث پیدا کیا گیا جو آدمی اپنی اس طبیعت کے خلاف اس اپنے نس سے لڑ کر اپنی طبیعت سے لڑ کر اپنے محبوب مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت یا اس کو جیسے درجات ملتے ہیں بڑے بڑے لوگ وہاں پر اس سے پیچھے رہ جائیں لیکن انہیں اعمال کو حسن نیت سے خالی کر لے کوئی انسان تو سب سے بڑا وبال اس انسان کے لیے یہ اعمال بن جائے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو دہکایا ہی سب سے پہلے ان تین لوگوں کو جہنم میں ڈال کر جائے ایک وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں اتنا جہاد کیا ہوگا اتنا جہاد کیا ہوگا کہ جہاد کرتے کرتے اپنی جان تک اس میں قربان کر دی ہوگی لیکن کہا جائے گا کہ بندے تیرا عمل کیونکہ اس نے نیت سے خالی تھا تو نے دنیا کی نیت سے یہ کام کر لیا اس کو جہنم میں ڈال ایک آدمی ساری زندگی علم حاصل کرے گا ساری زندگی اس علم کو پھیلائے گا قیامت کے دن حسن نیت سے خالی ہونے کی بنیاد پر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے ایک آدمی اپنا محبوب ترین مال اپنی ذاتی ضروریات کو پیچھے دھکیل کر اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو قربان کر کے اپنے دنیا کے مقام اور مرتبے کو قربان کر کے اپنی ضروریات کو قربان کر کے اللہ کے لیے جو ہے وہ دین کے کاموں پر خرچ کرتا رہے گا لیکن حسن نیت سے خالی ہوگا خالی سطن اللہ کے لیے نہیں کیا گیا ہوگا ایسے آدمی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے اب دیکھیے اصل چیز پھر کیا ہوئی اصل عمل اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہوا میں نیت المری خیر من عملی انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر چیز ہے اللہ رب العزت کیا لکھی جاتی ایک وقت میں ایک انسان ایک عمل کو اپنی ظاہری حیثیت سے بہت اونچا دیکھ رہا ہے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ نیکی کے عبادت کے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اس کو اپنی ظاہری حالت سے کسی کو اپنے گھر کی مصروفیات کی وجہ سے کسی کو اپنی گھر داری کی وجہ سے بچوں کی پرورش کی وجہ سے شوہر کی خدمت کی وجہ سے ظاہری حالات ایسے نہیں لگتے کہ وہ کبھی اس کے برابر عبادت کر سکے لیکن اگر وہی سر یہ نیت کرے کہ یا اللہ اگر مجھے فرصت ملی مجھے وقت ملا مجھے فرصت مل جاتی میں ضرور ایسا عمل کرتا اگر اس کی نیت خالص ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اس عمل کرنے والے کے برابر اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ پر ترمزی شریف کی روایت فرمایا کہ لوگ چار چار قسم قسم کے کے انسان ہیں ایک فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے اسباب کی فراوانی دے دی بہت زیادہ اسباب دے دیے کھلا مال دے دیا کھلا وقت دے دیا دنیا میں فرصت دے دی کوئی پریشانی نہیں کوئی ذمہ داری ایسی نہیں جس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو تفکرات کا شکار ہو کھلی سکون والی زندگی اب اپنے مال سے بھی اللہ کو راضی کر اپنے وقت کو بھی اللہ کے لیے خرچ کر کے عبادت میں خرچ کر کے اس کو راضی کر فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں بڑے مقام اور مرتبے والا ہے کہ سارا وقت اس کا عبادت میں لکھا جا رہا لکھا جا رہا لیکن ایک دوسرا آدمی پر میں مال بھی نہیں اتنی فراوانی کے ساتھ ضرورت کے مطابق مال ہے جس سے بس اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر سکتا اپنا گھر چلا سکتا ہے اپنی ضروریات بچا بچا کر پوری کر سکتا ہے <coughs> اور وقت میں بھی فرصت نہیں یہ دنیا کے تفکرات پریشانیاں ذمہ داریاں ان میں پھنسا ہے یا کوئی ایسا کام اس کے ذمے جس کی وجہ سے وہ یہ ظاہری عبادات کے بہت زیادہ نماز پڑھ سکے بہت زیادہ ذکر کر سکے کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر تلاوت کر سکے ملتا ہی نہیں دنیا کے کام کی وجہ سے یا دین کے کام کی وجہ سے لیکن اگر میں دل سے یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ اگر مجھے اتنا مال ملا ہوتا مجھے اتنا وقت ملا ہوتا میں ضرور اسی شخص کی طرح آپ کے راستے میں خرچ کرتا اور آپ کی رضا میں ہی اس کو صرف کر دیتا فرمایا دونوں شخص اجر کے اندر بالکل برابر بالکل برابر خرچ کرنے والا اور سدھ کے دل سے حسن نیت کے ساتھ خرچ کی نیت کرنے وہ عبادت میں اپنا وقت صرف کرنے والا اور یہ حسن نیت کے ساتھ تمنا کرنے والا کہ یا اللہ اگر مجھے بھی اتنی فرصت آتا فرمائی ہوتی میں ضرور اسی طرح عبادت میں خرچ کرتا میں بالکل اجر میں برابر ہوں بالکل کتنی بڑی چیز ہے حسن نیت اور بری نیت کا دیکھ فرمایا میں ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے تیسری قسم فرمایا کہ دنیا میں مال کی بھی فراوانی دے دی وقت بھی کھلا دے دیا آزادی دے دی اب وہ دن رات گناہوں میں مال بھی گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے وقت بھی گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے سارا کا ساری کی ساری زندگی گناہوں میں لتری ہوئی لت پت گزر رہی پر میں یہ آدمی اللہ کے ہاں برا ہے شتی ہے بد بخت ہے تو چوتھا آدمی میں جس کو اللہ نے مال بھی اتنا نہیں دیا وقت بھی اتنا نہیں دیا اس آدمی کو دیکھتا ہے اور حسرت سے سوچتا ہے کہ کاش اتنا مال ہوتا میں بھی ایسے ہی ساری بدماشیاں کر کاش اتنا وقت ہوتا تو میں بھی یہ سارے کے سارے کام کرتا جو یہ شخص کرتا فرمایا دونوں شخص اللہ رب العزت کیا ہاں گناہ میں وزر میں عذاب میں بالکل برابر درجے پر پہنچ نیت یہ چیز انسان کی دنیا کو آخرت بنا دینے والی چیز ہے نیت اس لیے فرمایا نمل اعمال و بن نیت اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہی یہ بحث ہوتی شریعت کے احکام میں اور اعمال میں بحث ہے کتابوں کے اندر درج ہے لوگوں نے لکھا بھی کہ کون سا عمل دوسرے عمل سے افضل ہے کون سا عمل دوسرے عمل سے کم درجے کا ہے ایک کول وہاں پر بعض آئمہ کا بڑا عجیب ملتا ہے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل بھی چھوٹا نہیں کوئی عمل بھی بڑا نہیں کوئی عمل بھی افضل نہیں کوئی عمل بھی مفضول نہیں کم درجے کا نہیں اصل جو بڑی چیز ہے اصل جو مرتبے والی چیز ہے اصل جو مقام والی چیز ہے وہ انسان کی نیت ہے جس کی نیت جتنی بڑی ہے اس کا عمل اتنا بڑا ہے جس کی نیت جتنی چھوٹی ہے اس کا عمل اتنا ہی چھوٹا ہے اگرچہ دیکھنے میں بظاہر وہ عمل بہت بڑا نظر آ رہا ہو لیکن وہ حسن نیت سے معروم ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہو جائے گا اور ایک عمل بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے وہ حسن نیت کی وجہ سے بہت بڑا ہو جائے گا آپ ذرا سوچیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستتر شعبے ستتر شعبے ستر اور سات قول لا الہ الا اللہ و ادنا العضان طریق سب سے اونچا عمل سب سے اونچا مرتبہ وہ کلیم الہ الا اللہ اور سب سے چھوٹا عمل راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے گزرتے میا کہ یہ سب سے چھوٹا عمل اب ذرا اسی سے ہی آپ وہ کر لیں کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے جو سب سے بڑا عمل لیکن وہ آدمی حسن نیت سے معروم اور ایک آدمی سب سے چھوٹا عمل کرتا ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کوئی روڑا کنکر یا کانٹا پڑا اس کو ہٹا دیتا ہے بتائیے ان میں سے افضل کون یقیناً وہی سخت سب افضل یقیناً اس شخص کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں پہنچا جس نے حسن نیت کے ساتھ اس سب سے چھوٹے عمل کو کر لیا اور جس نے حسن نیت کے بغیر وہ سب سے بڑا عمل کر لیا اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا احادیث میں روایات میں صحیح حادیث میں روایات میں واقعات موجود اللہ رب العزت نے حسن نیت کے ساتھ ایک جانور کو پانی پلانے پر ایسی بدکار عورت کو بخش دیا جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری کیوں اس کا وہ عمل اس نے نیت کے ساتھ تھا بس اللہ رب العزت کو پسند آ گیا کہ اس نے نہ اس میں کتے کو پانی پلا رہی ہے نہ اس کو اس میں یہ کہ دنیا میں میری بہت واہ واہ ہو جائے گی کہ کوئی دیکھنے والا ہی موجود نہ اس کو یہ کہ مجھے اس کے بدلے میں بہت سا مال مل جائے گا دنیا کا کوئی فائدہ دنیا کی کوئی نیت دنیا کا کوئی مقصد اس وقت اس کے پیسے نظر نہیں اس نے یہ عمل خالی سطن دنیا سے اپنی نیت کو کاٹ کر کر لیا اللہ رب العزت نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کو اس کی زندگی کے سارے کے سارے گناہوں پر بھاری کر دیا کہ نام اعمال میں دوسری طرف صرف یہ وزن رکھ دیا گیا تو نیکیوں والا پلڑا جھک گیا گناہوں والا پلڑا نہیں اوپر ہو گیا اللہ رب العزت کیا اس نے نیت کا یہ مقام اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں کامیاب ترین دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ترین شخص وہ ہے جس کو حسن نیت نصیب ہو جائے اور حسن نیت کیا ہے کہ انسان اس دنیا سے اپنی نیت کو کاٹ لے بس یہ دو عالم ہیں ہمارے لیے جو ہمیں معلوم ہے ایک دنیا کا عالم ہے اور ایک آخرت کا عالم ہے دنیا کے عالم سے جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہونی ہے ہم نے عالم آخرت میں چلے جانا ہے فرمایا کہ بس اپنی نیت کو وہ آدمی عالم آخرت سے جوڑ دے اب دنیا کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے اگرچہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے لیکن نیت اس میں کیا ہے آخرت کی نیت وہاں پر جڑی ہے دنیا سے کٹ گئی وہ سارے کے سارے اعمال آخرت کے اعمال بن اور ایک آدمی کی نیت دنیا کے ساتھ جڑی ہے تو دیکھنے میں اگرچہ سارے کے سارے اعمال آخرت والے کر رہا ہو یہ اعمال دنیا میں رہ جائیں گے خالی ہاتھ بے وزن ہو کر دنیا سے جا کر قبر میں گر جائے گا کیا حسین بات ارشاد ہمیں من کانت دنیا ہم جال اللہ بین فکر وفرق علیہ شملہ الدنیا الا ما دنیا اللہ میں ایک آدمی نے اپنی ہمت یعنی اپنی نیت اپنی کوشش اپنی سائی کو دنیا کے ساتھ جوڑ لیا بس جو کچھ ہے دنیا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی دنیا کے لیے کرنا ہے اچھائی برائی جو کچھ بھی ہے اس میں دنیا کی نیت شامل ہو جاتی نماز پڑھنے میں دنیا کی نیت روزہ رکھنے میں دنیا کی نیت بیان کرنے میں دنیا کی نیت دعوت دینے میں دنیا کی نیت جہاد کرنے میں دنیا کی نیت ہزاروں قسم کی نیتیں ہیں دنیا کی کسی کو اس کے بدلے ان سارے اعمال کے بدلے میں مال چاہیے کسی کو ان کے بدلے میں مشکلات سے نجات چاہیے نماز اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی کچھ زندگی میں راحت نصیب ہو جائے اور دنیا میں زندگی آسان ہو جائے لوگ تو اللہ کی عبادت بھی صرف اس لیے کرتے پر میں جس آدمی کی نیت دنیا کے ساتھ اس لیے جڑ گئی ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے کہ اس سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی تلاوت ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے میں منکانت دنیا ہم جس کی فکر اس طرح دنیا بن گئی جال اللہ فکر ہو بہنا ہی نہیں پہلا آزاد اللہ رب العزت اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیں گے ہمیشہ یعنی اس فقر سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوں کبھی بھی اس لیے کہ فقر سے نجات مال کی مقدار کے ساتھ نہیں ایک آدمی آج سینکڑوں پر ہے ہزاروں والوں کو دیکھتا ہے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے میں فقیر ہوں ان کے مقابلے میں پھر محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے دنیا بھی کوششیں بھی کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے اسی نیت سے وظائف بھی کرتا ہے اللہ کا ذکر بھی اسی نیت سے کرتا ہے ہزاروں تک پہنچ جاتا ہے لاکھوں والوں کے سامنے خود کو فقیر سمجھنا شروع ہو لاکھوں پر پہنچ گیا کروڑوں والوں کے آگے فقیر کروڑوں سے اربوں والوں کے آگے اربوں سے کربوں والوں کے آگے پرنتہ رب ان الا اللہ عربی ایک خواہش سے دوسری خواہش کی طرف ہی جا کر گرے گا دنیا میں اس کی خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں پر میں پہلا عذاب اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا میں فقر سے نجات کے لیے جتنی محنت کرتا چلا جائے گا مال کے خزانوں کے خزانے اگر سے ملتے رہے آنکھیں بھوکی رہیں گی جال اللہ فکر ہی بہین اللہ رب العزت آنکھوں پر فقر کو مسلط فرما دیں گے ہمیشہ اپنے جو اوپر والے کو دیکھ کر اسی کی فکر میں دوڑتا رہے گا دوڑتا رہے گا فلاں مجھ سے اتنا آگے فلاں مجھ سے اتنا آگے چلو میں کسی طرح کی کوشش کروں دنیا میں بھی ڈبل محنت اور عبادات میں بھی دگنی محنت اور وظائف میں بھی دگنی محنت کے کسی طرح یہاں تک پہنچ جاؤں جتنا بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے ایک دن تھک ہار کر قبر میں جا کر گر جائے گا اور وہ قبر بھی تاریخ ہوگی کہ اس قبر کے لیے تو کوئی عمل ہے نہیں دوسری چیز وہ فر رہا تھا علیہ شملہ اللہ رب العزت زندگی کو سکون سے محروم فرما دیں کتنا بھی سکون پانے کی کوشش کرے گا سکون نہیں ملے گا دنیا اس لیے کہ سکون تو دل کی کیفیت کا نام ہے اس کا انسان کے ظاہری اسباب سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ ایک آدمی کو دنیا میں کناک نصیب نہ ہوئی قارون کے خزانے اس کو مل جائیں اس کو سکون نہیں مل سکتا ایک آدمی کو دنیا میں سلا رحمی نصیب نہ ہوئی تو رشتہ داریوں کی پریشانی میں رہے گا ادھر سے ٹوٹے گا جڑے گا تو ادھر سے ٹوٹ رہا ہے ادھر جڑ رہا ہے تو ادھر سے ٹوٹ رہا ہے کبھی اپنے گھر سے ٹوٹ رہا ہے کبھی باہر سے ٹوٹ رہا ہے خاندان سے ٹوٹ رہا ہے کاروبار سے ٹوٹ رہا ہے ٹوٹی پھوٹی زندگی اس کو ملے گی اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوگا اس لیے کہ فکر ساری کی ساری اسی دنیا کی تھی اللہ رب العزت اس دنیا کو برباد کر دیتے اس کی ولم یاتی منت دنیا اللہ ما قدر اور دنیا تنگ ہو ہو کر ملے گی اتنی جتنی اس کے لیے مقدر کر دی گئی جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا اس سے زیادہ نہیں پا سکے گا تو دل نہیں بھرے گا یہی کہے گا کہ یا اللہ میری تقدیر میں اتنا کیوں نہیں لکھا تھا جتنا میں چاہتا تھا انسان کی میں تو کبھی بھی نہیں بھرتی کتنا بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہے پر میں نہیں املا فا تب انسان کے منہ کی بھوک کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی یہ آدمی اسی طرح جس کی فکر دنیا کی ہو گئی اسی طرح پریشانیوں میں بھاگتا بھاگتا بھاگتا بھاگتا بھاگتا ناکام زندگی گزار کر پریشان حال زندگی گزار کر فقر والی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا اور میں امن کانت الآخرت ہم جو آدمی مند ہوا سمجھدار ہوا اس نے اپنے نیت کو آخرت کے ساتھ جوڑ لی اپنا مکمہ نظر اپنا مقصد حیات آخرت کو بنا لیا اللہ رب العزت پہلا پہلا انعام جو اس شخص کو عطا فرماتے کیا ہے فرمایا جال اللہ فی قلبی اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی کر دیتے دل کا مالدار ہو گیا جو آدمی بس اصل مالداری یہی ہے انسان اپنا ایک ہدف مقرر کرے زندگی کا اپنی ضروریات کو دیکھ کر اپنی جو ہے وہ جتنی مصولیت ہے اس کو دیکھ کر کے اتنا میرا گھر ہے اتنے میرے بیوی بچے ہیں اتنے میرے جو ہے وہ زیر کفالت لوگ ہیں مجھے اگر ان کے لیے اتنا مال مل جائے تو میں اتنے میں گزارا کر کے ضرورت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں وہ مل جائے بس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے آگے نہیں سوچتا کہ دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کتنے لوگ ایسے ہیں مجھ سے زیادہ اچھی زندگی گزار اس لیے کہ دنیا میں جس شخص کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی سوچے کہ اس آدمی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو اس کی زندگی بھی بہت اچھی ہوگی ان کا بنگلہ چونکہ بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے ان کے گھر میں فرنیچر چونکہ بہت قیمتی ہے ان کے پاس زیورات چونکہ بہت زیادہ ہیں ان کے پاس چونکہ لباس بہت قیمتی ہے اس لیے ان کی زندگی بہت اچھی ہوگی کبھی ایسے لوگوں کے اندر جھانک کر دیکھے تو انسان کو مال سے دولت سے اور دنیا کے اسٹیٹس سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے انسان اپنی اس حالت پر شکر کرتا ہے ہمیشہ اور اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی بنائے جو ہر انسان ان کو دیکھ سکتا ہے کہ اس سے کم درجے کے تو ان کو دیکھ کر شکر کر سکتے تو ایسے آدمی کو یہ توفیق ملتی اس نے چونکہ دنیا کو مقصود نہیں بنایا اب اس کو یہی ہے کہ میں چونکہ کمرہ امتحان میں ہوں وہاں تو انسان اپنی ضروریات کو محدود ہی رکھتا ہے اس لیے بس فلاں فلاں ضرورت کی چیزیں مل گئی الحمد اللہ رب العزت کا شکر ہے نیت آخرت کے ساتھ جڑیے بس اب مجھے اس کی محنت کرنی مجھے اس آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے مجھے اس آخرت کے لیے کچھ جمع کر کے جانا ہے مجھے اس قبر کے لیے کچھ جمع کر کے جانا ہے جہاں میں ان قریب گرنے والا ہوں مجھے کوئی پتا نہیں کہ میں کتنے سانسوں کے بعد اس گڑے میں جا کر گر جاؤں گا میں نے اس کے لیے بھی تو کچھ جمع کرنا ہے میں نے وہاں اکیلا رہنا ہے مجھے وہاں کوئی ساتھی چاہیے میں نے وہاں اندھیرے میں رہنا ہے مجھے وہاں روشنی چاہیے میں نے وہاں تنگی میں رہنا ہے مجھے وہاں کشادگی چاہیے تو وہ ان چیزوں کو کمانے کی فکر میں اپنا زیادہ وقت صرف کرے گا جو اس کی قبر کو کھلا کر سکے اس کی قبر کو روشن کر سکیں اس کی قبر کو خوشبودار کر سکیں اس کی قبر کی وحشت اور تنہائی کو دور کر سکیں اس دنیا کو کمانے کی اتنی فکر نہیں کرے گا بس دنیا میں بقدر ضرورت کہ یا اللہ تو نے روٹی دے دی یا اللہ تو نے سر چھپانے کی جگہ دے دی یا اللہ تو نے گرمی سردی کے لیے بستر دے دیا یا اللہ تو نے ضرورت کے مطابق لباس دے دیا الحمد تیری کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں بس ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا دی یہ دنیا تنگی میں بھی گزر گئی تو کیا ہے موت آتے ہی اس کی ساری کیفیات زائل ہو جائیں گی یہ دنیا پریشانیوں میں بھی گزر گئی تو کیا ہے موت آتے ہی ساری کی ساری کیفیات زائل ہو جائیں گی انسان کو کچھ یاد نہیں رہے گا اصل بات یہ کہ قبر کیسی بنانی ہے اس کی فکر میں لگی تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کے دل کو غنی کر دیتے اس کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی اللہ رب العزت کی معمولی معمولی نعمتیں بھی بہت بڑی نظر آنے لگ جاتی ہے وہ اس فکر میں پڑ جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے چہرہ مبارک درد ہو رہا تھا اتنے دن کی بھوک تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کئی دنوں سے بھوکے تھے چہرہ درد ہو گیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں جاتا ہوں دیکھتا ہوں شاید ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھوک مٹاؤں آگے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی ویسے کا ویسے ہی پیلا تو پوچھا صدیق کیسے آئے عرض کیا رسول اللہ بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے آئے کہ دل خوش ہو جائے پھر میں بیٹھ جاؤں اتنے میں دوسرے دوست آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ان کی بھی یہی حالت پوچھا عمر کیسے آئے انہوں نے صاف صاف بتا دیا رسول اللہ بھوک نے بہت تنگ کیا آج برداشت سے باہر ہو گئی اس لیے آپ کے پاس آئے کہ کچھ کھانے کو ملے پر میں چلو تینوں نکلتے ہیں شاید اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا فرمائے تینوں نکل پڑے ایک انصاری صحابی اپنے باغ میں کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ تینوں یار تشریف لا رہے ہیں اور تینوں کے چہرے بھوک سے ہیں فوراً دوڑے دوڑے کہا یا رسول اللہ باغ میں تشریف لائیے ایک وقت کا کھانا میرے پاس کھائیے میرے باغ میں برکت ہوگی میرے گھر میں برکت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ کر بیٹھ گئے انہوں نے بکری کا بچہ دبا کیا تو کاٹ رہے تھے خیال آیا کہ بھوک بہت زیادہ اس کو پکنے میں وقت لگے گا تو اتنی دیر وقت گزاری کے لیے کچھ پیش کر دوں چند دانے کھجوروں کے اور ٹھنڈا پانی لا کر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور تناول فرمائی اپنے دونوں یاروں کو دی کھانے کے لیے پھر پانی پیا اور پھر کھا کر فرمایا تما نعیم کو سور اللہ کو متقاصر کی آخری آیت کہ تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ان چند دانے کھجور اور پانی پر بھی سوال کیے جائیں گے حالانکہ ان سے تو ہماری بھوک نہیں مٹی ہمارے چہرے ویسے کے ویسے درد ہیں فرمایا عمر میٹھی کھجور ٹھنڈا پانی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت تم سمجھتے ہو کہ اللہ اس پر ہم سے نہیں پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں میٹھی کھجور کھانے کے لیے دی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تو نے اس کے ذریعے حاصل ہونے والی توانائی کو کن کاموں پر خرچ کیا اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تمہارا کیا خیال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں کانپ گیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا جتنی کم رکھی جائے اتنا ہی خیر ہے انسان کی خیر اسی میں کہ دنیا اس کے پاس بہت کم ہو اس لیے کہ جتنی زیادہ دنیا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک میدان حسر سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اللہ رب العزت کو اپنی دنیا کا حساب نہ دے دے کہ اللہ نے دنیا میں جو چیزیں بطور نعمت کے عطا فرمائی تھی من این تصب کہاں سے ان کو کمایا تھا وہ این انفقہ کہاں پر ان کو خرچ کیا تھا جب تک ان باتوں کا جواب اللہ رب العزت کو نہ دے دے گا وہ میدان حسر سے ہٹ نہیں سکتا اب ذرا سوچئے کس آدمی کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ دنیا تھوڑی سی زیادہ ہونے لگی کہ میں نے تو اللہ کو اس کا جواب دینا ہے یہ پیسے جو میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس آ گئے یہ کپڑے جو میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس آ گئے یہ زیور جو میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس آ گیا یہ کھانا جو میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس آ گیا اگر یہ ضائع ہو گیا اگر یہ غلط کام میں خرچ ہو گیا میں نے تو اللہ کو اس کا بھی حساب دینا ہے تو ایسا آدمی کبھی چاہے گا کہ اس کے پاس بہت سی دنیا جمع ہو کبھی بھی نہیں چاہے اس لیے کہ فکر آخرت کے ساتھ جڑی ہے قبر کی فکر ہے آخرت کی منزل حساب کی فکر ہے کہ اللہ کا جواب دینا پر میں ایسے آدمی کا دل غنی ہو جائے گا تو جس نے اپنی نیت کو دنیا سے کاٹ کر آخرت سے جوڑ لیا اللہ کا پہلا انعام کیا جال اللہ گنا فی قلبی اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اللہ اس کے دل کو بھر دیتا ہے اس کو پھر یہ ہر سہوس پریشانی نہیں رہتی دوسری چیز وہ جمع اللہ شملہ اللہ رب العزت زندگی میں سکون پیدا فرما دیتے سکون بکھری ہوئی نہیں رہتی زندگی پریشان حال نہیں رہتی زندگی ایسے ٹوٹی پھوٹی نہیں رہتی زندگی وہ ایک ترتیب کے مطابق ایک پلاننگ کے مطابق پوری زندگی گزارتا ہے اس لیے کہ اس کو اپنی ساری زندگی کی پلاننگ کرنی آخرت کو سامنے رکھ کے اس لیے وہ زندگی کو اپنے اوقات کو جمع کر کے چلے گا کہ کتنا وقت ماں باپ کے لیے کتنا وقت بیوی بچوں کے لیے اور کتنا وقت خالص اللہ کے لیے اور جو وقت ماں باپ کو دیا جو وقت بیوی بچوں کو دیا جو وقت ان کے لیے کمانے پر ان کی خدمت پر صرف کیا اس کی نیت کو بھی آخرت کے ساتھ جوڑ کر اس کو بھی آخرت بنانے کی فکر کر لیتا ہے محض دنیا کے طور پر اس کو ضائع نہیں کرتا ایسا آدمی اس کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی فکر لاحق ہو جاتی اس لیے وہ ضائع نہیں کرتا فرمایا کہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے جس آدمی کا دین ایمان اسلام جتنا خوبصورت ہے اتنا اچھا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آدمی فضول کام چھوڑ دے ایسے کام چھوڑ دے جن کا دنیا و آخرت سے کوئی تعلق نہیں فضولیات میں وقت کو نہ کرے اپنے وقت کی قیمت کو سمجھے اپنے وقت کی قدر کو پہچانے کہ میرا یہ وقت تو آخرت کی تیاری کے لیے تھا اس کا ایک ایک لمحہ جو ضائع ہوتا ہے وہ میری آخرت میں کھوٹ پیدا کرتا ہے کمی پیدا کرتا ہے اس لیے وہ اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا ایسے آدمی کی زندگی کبھی بھی بکھری ہوئی کبھی بھی پریشان کبھی بھی الجھی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس کی زندگی ہمیشہ ایک ترتیب والی سکون والی اور ایک ٹھہراؤ والی زندگی ہوتی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام صرف اس شخص کو ملتا ہے صرف اس شخص کو منکانت الآخرت ہمہو ہم جس کی ساری فکر کا محور اس کی آخرت کی زندگی بن جائے بس جو دنیا میں سکون چاہیے دنیا میں دل کا غنا چاہیے کہ اللہ اتنی دنیا دے دے جس سے انسان کا دل بھر جائے بس اس کو حوث نہ رہے ان دو چیزوں کا حصول کوئی کہیں جا کرتا کوئی کاروباروں میں تلاش کرتا ہے کوئی بہت زیادہ مال میں تلاش کرتا ہے کوئی وظیفوں میں تلاش کرتا ہے کوئی تعویذوں میں تلاش کرتا ہے کسی چیز میں نہیں ان کا جو ذریعہ ہے وہ انسان کے اپنے دل اور دماغ میں کیا کہ اپنی نیت کو دنیا سے کاٹ کر آخرت سے جوڑ کر حسن نیت کی دولت پالے انسان اللہ رب العزت یہ دونوں چیزیں عطا فرمائے اور تیسرا انعام وہ اتت ہو دنیا وہی راغمہ دنیا اس کے پاس بھی آئے گی دنیا اس کو بھی مل کے رہے گی اتنی جتنی اللہ نے اس کے مقدر کی لیکن یہ دنیا اس کے پاس رات اماتن تن دلیل ہو کر رسوا ہو کر ناک رگڑتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل کر آتی ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا کیسی خوبصورت بات یہ انسان دنیا کا نوکر نہ رہے دنیا انسان کی نوکر بن جائے انسان دنیا کا غلام نہ رہے دنیا انسان کی غلام بن جائے کتنی بڑی بات چاہت ہے اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں منکانت آخرت ہمہو جن کی فکر جن کی سوچ کا محور صرف اور صرف آخرت بن جائے میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ دیکھیے ایک اللہ کے راستے کا مجاہد اللہ کے دین کا فدائی اپنی سوچ کو جب آخرت کے ساتھ اس طرح جوڑ لیتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہمارے کشمیر میں پوائنٹ ہے جہاں سے بہت اوپر بلندیوں پر سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے وہاں سے ساتھی بیٹھ کر اندر رابطہ کرتے اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو جو مجاہد اس پار ہیں جو مجاہد اس پار ہیں ان کا آپس میں رابطہ کٹ جاتا وہ ان دونوں کے درمیان گویا سانس کا رشتہ ہے تو وہ چھ سات مہینے اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ جس گھر میں وہاں پر لکڑی کا اس کی چھت پر بھی برف ہوتی ہے اندر دفن ہوتے ہیں بالکل برف میں اس گھر سے باہر سورج نہیں دیکھ سکتے اس حالت میں گزارتے ہیں میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو ایک آدمی اس ساری دنیا سے کٹ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر جا کر بیٹھ گیا اللہ نے دنیا کے کتنے لوگوں کو اس کا نوکر بنایا وہ نہ اپنے کھانے کے لیے دنیا کما رہا ہے نہ پینے کے لیے دنیا کما رہا ہے نہ پہننے کے لیے دنیا کما رہا ہے حالانکہ وہ انسان ہے جیتا جاگتا انسان ہے اس کو کھانا بھی چاہیے پینا بھی چاہیے لباس بھی چاہیے سب کچھ اس کو ضروریات چاہیے لیکن وہ اس کے لیے کما نہیں رہا اللہ نے کتنے لوگوں کو نوکر بنایا کوئی آدمی کسی کمپنی میں بیٹھ کر اس کے لیے مال کما رہا ہے کوئی دکان پر بیٹھ کر اس کے لیے مال کما رہا ہے کوئی جو ہے وہ زمین میں ہل چلا چلا کر کھیتی کر کر کے اس کے لیے مال کما رہا ہے یہ سارے آدمی اللہ نے جو اس مجاہد کا حصہ مقرر فرمایا رزق کا اس کے لیے جمع کریں گے اپنی اپنی کمائی میں سے لا کر مجاہدین کے ہاتھ پر خود آ کر پیش کریں گے مانگنے کوئی نہیں جائے گا اب ایک شخص اس کا اور نوکر وہ اس کے لیے کھانے کا سامان خریدے گا ایک اس کے لیے لباس خریدے گا ایک اس کے لیے کپڑے خریدے گا پھر ایک اور نوکر وہ یہ کھانے کا سامان لے کر پینے کا سامان لے کر لباس لے کر سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر جائے گا اس بادشاہ کو جا کر پہنچائے گا جس نے دنیا سے اپنی سلطنت کو کاٹ کر آخرت سے جوڑ لیا اللہ نے اس کو دنیا میں ایسا بادشاہ بنا دیا اب دیکھنے میں ذرا سوچئے وہ آدمی کتنا فقیر سا ہے کتنا بے اسباب سا آدمی ہے لیکن کتنی بڑی بات چاہت ہے کہ کوئی آدمی اپنی کمپنی میں ایگزیکٹو جو ہے ڈائریکٹر ہوگا لیکن وہ اس مجاہد کا نوکر ہے خادی میں اس کا کہ اس کو اس کے لیے بھی کمانا ہے یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے اپنی فکر کو کاٹ لے اللہ رب العزت اس کو بھی دنیا عطا فرمائیں گے لیکن یہ دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑتی ہوئی زلیل ہو ہو کر اس کے پیچھے آئے حضرت مولانا کاسم نا نوتوی اللہ علیہ فقیر درویش آدمی تھے ایک جوڑا بناتے تھے لباس کا یہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے جب پھٹ جاتا بری طرح پھر ایک اور لباس بنا لیتے دو جوڑے کبھی اپنی ملکیت میں نہیں رکھتے تھے ایک بار حجام کی دکان پر بیٹھے بال کٹا رہے تھے ایک نواب صاحب آ گئے آ کر ایک تھیلی تھی اس میں سونے کی اشرفیاں تھی کہا حضرت آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے مجھے مدرسے سے جتنی تنخواہ ملتی ہے پندرہ روپے تنخواہ ہے پانچ روپے اپنے گھر پر خرچ کرتا ہوں پانچ روپے والدین کی خدمت پر خرچ کرتا ہوں پانچ روپے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتے کہاں کروں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اس سے اوپر آئیں گے کہاں کروں گا منتیں کرتے رہے حضرت لے لیجئے دین کے کسی کام پر لگا دیجئے کہا دین کے کام پر لگانے خود لگا لو میں کیوں اس چیتنا کے ساتھ بات ان نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی طرح صورت نہیں بن رہی خاموشی سے کرسی کے نیچے جھکے حضرت کے جوتے رکھے ہوئے تھے وہ تھیلی ان جوتوں میں رکھ کے دکان سے نکل گئے باہر حضرت فارغ ہوئے وہ جوتی پہنی پہننے لگے تو دیکھا کہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس میں پڑی ایسے اٹھا کر اس کو جھاڑا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج سمجھ میں آئی کہ جو آدمی دنیا کو دولتیاں مارتا ہے دنیا کیسے اس کے قدموں میں آ کر گرتی ہے اور جو لوگ بےچارے دنیا کے پیچھے دولتیاں مار مار کر تھک جاتے ہیں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں گٹنے بیکار ہو جاتے ہیں آخری عمر جو ہے وہ بیساکیوں سے یا جو ہے وہ کسی سہارے سے چلنے کی نوبت آ جاتی ہے دنیا ان کو ان کے مقدر سے زیادہ نہیں مل سکتی اور ان کی خواہش کے مطابق نہیں مل سکتی سدا کا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتی سچی بات فرمائی کہ جو آدمی دنیا سے اپنی نیت کو کاٹ لے گا اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کو مقدر فرمائیں گے لیکن یہ دنیا اس کے پاس ناک رگڑ کے آئے گی اپنے پیچھے اس کو ناک نہیں رگڑوا سکے گی تو میری ماں بہنوں اس دنیا کی زندگی میں ہم سب مسافر ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں ہم نے جیسے ہی اس کمرہ امتحان سے نکلنا ہے ایک اندھیرے گھڑے میں جا کر گر جانا ہے جو ہماری قبر ہے ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ اس کی قبر کیسی ہے اس کی قبر تاریخ ہے یا روشن ہے اس کی قبر خوشبو والی ہے یا بدبودار ہے اس کی قبر نعمتوں والی ہے یا عذاب والی ہے کسی کو پتا نہیں اس لیے ہمیں اس قبر کے لیے کمانے کی ضرورت اس قبر سے جب ہم نے نکلنا ہے پتہ نہیں کتنی صدیاں ہم نے اس میں گزار کر جب نکلنا ہے اس کے بعد ہمیں حساب و کتاب کے لیے اپنے مالک کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا اپنے آقا کے سامنے اپنے خالق کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا ہے جہاں پھر ہم نے اپنی زندگی کے کھائے پیے کا پہنے کا کمائے کا ایک ایک چیز کا حساب اپنے رب کو دینا ذرا سوچئے اگر ہم عبادت کرتے بھی ہیں ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں ہم روزے رکھتے بھی ہیں ہم صدقات کرتے بھی ہیں ہم نیک امال ذکر وغیرہ کرتے بھی ہیں تو کیا ان ظاہری عبادات میں کوئی ایک عبادت ہم نے کبھی ایسی بھی کی ہے جس کو ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش کر سکے ہم سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں ہماری جتنی عمر گزر چکی کسی کی زیادہ گزر چکی کسی کی کم گزر چکی کیا اس پوری عمر میں ہم نے بالی ہونے کے بعد سے کوئی دو رکعت نماز ایسی ادا کی ہے جس کو ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش کر کے اللہ سے اس کا اجر مان سکیں گے یا اللہ اس دو رکعت نماز کا ہی ہمیں صرف اجر عطا فرما دی کیا ہم نے کبھی کوئی ایک تصویر صرف ذکر کی ایسی کی ہے جو خالص دنیا کی ہر نیت سے کٹ کر ہر نیت سے آزاد ہو کر ایسی ہو جس کا ہم اللہ رب العزت سے اجر اور ثواب طلب کر سکیں کیا ہماری اس پوری زندگی میں رمضان المبارک جتنے بھی آئے ان کا کوئی ایک دن کا روزہ ایسا ہے جس کو ہم نے اپنی دنیا کے ساتھ اپنی بدعمالیوں کے ساتھ اتنا ملوث نہ کر لیا ہو کہ ہم اسے اللہ کے حضور پیش کر کے کہیں یا اللہ ہمیں صرف ایک دن کا عطا فرماد کیا کوئی ایک روپے کا صدقہ کیا اللہ کے راستے میں دی ہوئی کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی ہے جس پر ہم اللہ رب العزت سے یوں سد کے دل سے کھڑے ہو کر کہیں یا اللہ اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں تھی اس کا اگر ہمیں صرف بتا فرما دی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کسی نے ایسا عمل کر لیا ہو ہم سب اپنے آپ کو ایسے عمل سے خالی پاتے اس لیے ضرورت ہے کہ حسن نیت کی حقیقت کو سمجھے حسن نیت کو کے مقام کو سمجھ کے اپنی دنیا کو بھی ہم آخرت بنائیں یہ ہماری نمازیں کافی نہیں ہوں گی ہمارے روزے ہمارا ذکر ہمارے صدقات کافی نہیں ہوں گے ہم اپنے کھانے پینے کو بھی عبادت بنائیں ہم دنیا میں اپنی معاشرت کو لوگوں سے ہمارے جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے تعلقات ہیں ماں باپ سے انسان کے تعلقات ہیں بہن بھائیوں کے آپس میں تعلقات ہیں استادوں شاگردوں کے آپس میں تعلقات ہیں ان سارے تعلقات کو ہم اللہ کے لیے بنائیں تاکہ یہ بھی عبادت بن جائیں ان کے اندر بھی ہم عبادت کا پہلو تلاش کریں ہماری دنیا کی جتنی ضروریات ہیں دنیا کے جتنے چھوٹے بڑے کام ہیں ہم ان کو بھی حسن نیت کے ساتھ عبادت بنا لے آخر ہم اتنے آسان سے کام سے محروم کیوں رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو کیوں اپنی جانوں پر آج تک ہم نے یہ ظلم کیا کہ ہم نے ان کاموں کو عبادت نہیں بنایا آج تک ہم نے آج تک جتنا کچھ کھا لیا جتنا کھا لیا کتنے ٹرکوں کے ٹرک ریز کلّا کا ہم کھا گئے ہوں گے ہم نے اس کے ایک دانے کو بھی عبادت نہ بنایا دریاؤ جتنا پانی ہم پی گئے ہم نے اس کے ایک قطرے کو بھی عبادت نہ بنایا لوگوں سے ہمارے کتنے تعلقات کتنی نوعیتوں کے تعلقات ہوئے کتنی خدمات سارا کچھ ہوا ہم نے ان کو بھی عبادت نہ بنایا ہم نے اپنی جانوں پر کتنا بڑا ظلم کیا آج تک اب بھی وقت ہے اب بھی ہماری زندگی کی سانس چل رہی ہے ہماری زندگی کی دور قائم ہے ہم کیوں نہ ان ساری چیزوں کو عبادت بنا کیوں نہ کیا وقت لگتا ہے کیا مال خرچ ہوتا ہے کیا محنت ہوتی ہے جو کام بھی انسان کرنے لگے بس اس نے نیت کو اس وقت حاضر کر اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے کوئی اچھی نیت اس کے اندر تلاش کر کے انسان کو اپنے آپ سے کبھی حیرانی ہونے لگ جاتی اس طرح کرتے بھی یہ چیز عبادت کیسے بن سکے گی یہ سوچ صرف اس آدمی کو آ سکتی ہے جس نے اپنے مالک کی رحمت کو نہیں پہچانا جس نے اپنے رب کو نہیں جانا کہ ہمارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے اگر ہم اپنے رب کی رحمت کی وسعت کو جانتے ہمیں کبھی یہ خیال نہ آتا کہ ہمارے رب کے ہاں یہ دنیا بھی دین کیسے بن جائے گا یہ کھانا پینا بھی عبادت کیسے بن جائے گا یہ سوال پیدا ہی تب ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت دل میں نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے خود فیصلہ فرمایا اللہ رب العزت نے خود اپنے پیارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا جن کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ جو بندہ بھی ان میں حسن نیت رکھے گا اس کے یہ سارے کے سارے کام عبادت بن جائیں گے تبھی تو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر یہ اعلان فرما دیا اور یہ اعلان قرآن کا حصہ بن گیا کہ ان سلاتی میری نماز یعنی میری ظاہری عبادت نسو کی میری ساری کی ساری عبادات میری ساری زندگی کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے کام ماتی حتیٰ کے میرا مرنا بھی مرتے وقت بھی یہ نیت حاضر ہو جائے کہ میں اپنے رب سے اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں مرنا بھی عبادت بن گیا سبحان اللہ ماتی للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے بس کوئی اس میں میرا شریک کسی کو میں اس میں شریک نہیں کروں لا شریک لہو میری اس نیت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں دنیا بھی شریک نہیں ماں باپ بھی شریک نہیں دنیا کے لوگ بھی شریک نہیں کوئی بھی نہیں ہم اپنا اپنا امتحان دینے آئے اس امتحان میں کوئی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا کیوں دوسروں کی نیت کو شامل کر کے اپنا امتحان اپنا امتحان خراب کریں اللہ رب العزت تو میری ماں بہنوں اللہ رب العزت سے توفیق مانی یا اللہ ہمیں حسن نیت عطا فرما دی ہمیں حسن نیت نصیب فرما دیجیے تاکہ ہم اپنے ان سارے کاموں کو عبادت بنا لیں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرما دے ہم سب کی آخرت کو اچھا بنا دے اور ہم سب کی نیتوں کو فکروں کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیں واخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من من كل كل بر والسلامة لا تدع لنا ذنبا إلا إلا إلا إلا إلا غفرته ولا ولا ولا ولا هما فرجته دينا قضيته مريضا شفيته حاجة هي لك قضيتها يا أرحم الراحمين یا یا یا یا اللہ رحمان رحیم رحم الرحمین ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما دیجئے ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجیے ہم سب کو حسن نیت نصیب فرما دیجیے ہم سب کی فکروں کو ہم سب کی نیتوں کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیجیے یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما دیجیے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دیجیے دنیا اور آخرت میں راحت عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو عفت عطا فرما دیجیے حیا عطا فرما دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ دینی اعتبار سے ہماری زندگیوں میں جو جو کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے جو نماز کے پابند نہیں انہیں پکا نمازی بنا دیجیے جن کی زندگیوں میں اور کوئی دینی کوتاہیاں ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے وہ ساری دینی کوتاہیاں دور فرما دیجیے یا اللہ پردے کا پابند بنا دیجیے سب کو یا اللہ اپنی عبادت کرنے والا بنا دیجیے اپنے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجئے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام کرا دیجئے یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے دنیا اور آخرت میں خیروں اور بھلائیوں کا ذریعہ بنا دیجئے جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک سال اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما دیجئے ہر سر سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے جہنم سے بچا لیجئے یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے یا اللہ قبر کی سختیوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے یا اللہ میدان حشر کی گرمی اور سختی سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجیے ہم سب کو جنت کا دخول اولی نصیب فرما دیجیے ہم میں سے جو گزر چکے اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما دیجیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے ان کی آگے کی تمام مناظر کو تمام مراحل کو آسان فرما دیجیے حشر کے دن بھی ان پر رحم فرما دیجیے ان کی بخشش فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرما دیجیے اپنے دیدار کے اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو جمع فرما دیجیے یا اللہ دنیا آخرت کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم جو مان سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے جو نہیں مان سکے اور ہمارے لیے خیر ہے اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے گناہوں نے زمین و آسمان کو بھر دیا آپ اپنی رحمت کی ایک نظر فرما دیجیے یا اللہ اپنی مغفرت والی ایک نظر فرما دیجیے یا اللہ اپنے کرم والی ایک نظر فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے یا اللہ ہم نے زمین کے جن خطوں پر گناہ کیے جن حصوں پر گناہ کیے یا اللہ انہیں ہمارے وہ گناہ بھلا دیجئے یا اللہ ہمارے جن آزا نے ہمیں آپ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا ہمارے ان آزا کو ہمارے گناہ بھلا دیجئے تاکہ وہ ہمارے خلاف گواہ نہ بنے یا اللہ آپ اپنے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم فرما دیجئے وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیں یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعاد منہ عبدک و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجئے جہاں جہاں بھی آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہو رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیجیے کافروں کو تباہ و برباد فرما دیجیے یا اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما دیجیے ان کو دشمنوں کی نظروں سے مستور فرما دیجیے جو لوگ ان مجاہدین کے پیچھے ہیں یا اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا فرما دیجیے یا اللہ ان کے سیٹلائٹوں کو ان کے اسلحے کو اندھا فرما دیجیے اپنی رحمت سے ان کے درمیان پھوٹ اور تفریق پیدا فرما دیجیے انہیں آپس میں لڑا دیجیے مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سے نجات عطا فرما دیجیے یا اللہ جو مسلمان آپ کے نام کی نسبت سے دنیا میں کہیں بھی قید میں ہیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں بچے بوڑھے یا اللہ جو بھی کفار و منافقین کی قید میں ہیں یا اللہ ان سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما دیجیے